گھمنڈ کا پتلا منشی پریم چند شام ہو گئی تھی میں سریو ندی کے کنارے اپنے کیمپ میں بیٹھا ہوا ندی کے مزے لے رہا تھا کہ میرے فٹ بال نے دبے پاؤں آ کر مجھے سلام کیا اور جیسے وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتا ہو فٹ بال نام کے جس پرانی کا ذکر کیا گیا وہ میرا اردلی تھا اسے صرف ایک نظر سے دیکھنے سے یقین ہو جاتا تھا کہ یہ نام اس کے لیے پوری طرح اچت ہے وہ سر سے پیر تک آدمی کی شکل میں ایک گیند تھا لمبائی چوڑائی برابر اس کا بھاری بھرکم پیٹ جس نے اس دائرے کے بنانے میں خاص حصہ لیا تھا ایک لمبے کمر بند میں لپٹا رہتا تھا شاید اس لیے کہ وہ انتہا سے آگے نہ بڑھ جائے جس وقت وہ تیزی سے چلتا تھا بلکہ یوں کہیے کہ لڑکتا تھا تو صاف معلوم ہوتا تھا کہ کوئی فٹ بال لے کر کوئی فٹ بال ٹھوکر کھا کر لڑکتا چلا آتا ہو میں نے اس کی طرف دیکھ کر پوچھا کیا کہتے ہو اس پر فٹ بال نے ایسی صورت بنائی کہ جیسے کہیں سے پٹ کر آیا ہے اور بولا حضور ابھی تک یہاں رسد کا کوئی انتظام نہیں ہوا زمیندار صاحب کہتے ہیں کہ میں کسی کا نوکر نہیں ہوں میں نے اس نگاہ سے دیکھا کہ جیسے میں زیادہ نہیں سننا چاہتا یہ اسمبھو تھا کہ ایک مجسٹریٹ کی شان میں زمیندار ایسی گستاخی کرتا یہ میرے حاکمانہ غصے کو بھڑکانے کی ایک بدتمیز کوشش تھی میں نے پوچھا زمیندار کون ہے فٹ بال کی بانچھیں کھل گئی بولا کیا کہوں کنور سجن سنگھ ہیں حضور بڑا ڈھیٹ آدمی ہے رات ہونے کو آئی ہے اور ابھی تک حضور کے سامنے سلام کرنے کو بھی نہیں آیا گھوڑوں کے سامنے نہ گھاس ہے نہ دانا لشکر کے سب آدمی بھوکے بیٹھے ہیں مٹی کا ایک برتن بھی نہیں بھیجا مجھے زمینداروں سے رات دن سابقہ رہتا تھا مگر یہ شکایت کبھی سننے میں نہیں آئی تھی اس کے وپریت وہ میری خاطر توجہ میں ایسی جاں فشانی سے کام لیتے تھے جو ان کے سوابھیمان کے لیے ٹھیک نہ تھی ان میں دل کھول کر آتتھیہ ستکار کرنے کا بھاؤ تنک بھی نہ ہوتا تھا نہ اس میں ششٹاچار تھا نہ ویبھو کا پردرشن جو عیب ہے اس کے بجائے وہاں بیجا رسوخ کی فکر اور سوارتھ کی حوث صاف دکھائی دیتی تھی اس رسوخ کو بنانے کی قیمت کاویوچت اتوکتی کے ساتھ ان غریبوں سے وصول کی جاتی تھی جن کا بے کسی کے سوا اور کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہ تھا ان کے بات کرنے کے ڈھنگ میں وہ ملائمیت اور آجیزی برتی جاتی تھی جس کا سوابھیمان سے بیر ہے اور اکثر ایسے موقع آتے تھے جب ان خاطرداریوں سے تنگ ہو کر دل چاہتا تھا کہ کاش ان خوش آمدی آدمیوں کی صورت نہ دیکھنی پڑے مگر آج اپنے فٹ بال کی زبان سے یہ کیفیت سن کر میری جو حالت ہوئی اس نے ثابت کر دیا کہ روز روز کی خاطرداریوں اور میٹھی باتوں نے مجھ پر اثر کیے بنا نہیں چھوڑا میں یہ حکم دینے والا ہی تھا کہ کنور سجن سنگھ کو حاضر کرو کہ ایک ایک مجھے خیال آیا ان مفت خور چپراسیوں کے کہنے پر ایک پرتشت آدمی کو اپمانت کرنا یا نیا نہیں ہے میں نے اردلی سے کہا بنیوں کے پاس جاؤ نقد دام دے کر چیز لے آؤ اور یاد رکھو میرے پاس کوئی شکایت نہ آئے اردلی دل ہی دل میں مجھے کوستا ہوا چلا گیا مگر میرے آشچر کی کوئی سیما نہ رہی جب وہاں ایک ہفتے تک رہنے پر بھی کنور صاحب سے میری بھیٹ نہ ہوئی اپنے آدمیوں اور لشکر والوں کی زبان سے کنور صاحب کی ڈٹھائی گھمنڈ اور ہیکڑی کی کہانیاں روز سنا کرتا اور میرے دنیا دیکھے ہوئے پیشے کار نے ایسے اتھتی ستکار شونیہ گاؤں میں پڑاؤ ڈالنے کے لیے مجھے کئی بار اشاروں سے سمجھانے بجھانے کی کوشش کی تھی غالباً میں پہلا آدمی تھا جس سے یہ بھول ہوئی تھی اور اگر میں نے ضلع کے نقشے کے بدلے لشکر والوں سے اپنے دورے کا پروگرام بنانے میں مدد لی ہوتی تو شاید اس اپری انوبھو کی نوبت نہ آتی لیکن کچھ عجب بات تھی کہ کنور صاحب کو برا بھلا کہنا مجھ پر الٹا اثر ڈالتا تھا یہاں تک کہ مجھے اس آدمی سے ملاقات کرنے کی اچھا پیدا ہوئی جو سرو شکتیمان افسروں سے اتنا زیادہ الگ تھلگ رہ سکتا ہے صبح کا وقت تھا میں گڑھی میں گیا نیچے سریو ندی لہریں مار رہی تھی اس پار ساکھو کا جنگل تھا میلوں تک بادامی ریت ان پر خربوزے اور تربوج کی کیاریاں تھیں پیلے پیلے پھولوں سے لہراتی ہوئیں بگلوں اور مرغابیوں کے گول کے گول بیٹھے ہوئے تھے سوریہ دیوتا نے جنگلوں میں سے سر نکالا لہریں جگمگائیں پانی میں تارے نکلے بڑا سہانا آتمک الاس پیدا کر دینے والا درشیہ تھا میں نے خبر کروائی اور کنور صاحب کے دیوان خانے میں داخل ہوا لمبا چوڑا کمرہ تھا فرش بچھا ہوا تھا سامنے مسنت پر ایک بہت لمبا تگڑا آدمی بیٹھا تھا سر کے بال منڈے ہوئے گلے میں ردراکش کی ایک مالا لال لال آنکھیں اونچا ماتھا پرشوچت ابھیمان کی اس سے اچھی تصویر نہیں ہو سکتی چہرے سے روب داب برستا تھا کنور صاحب نے میرے سلام کو اس انداز میں لیا کہ جیسے وہ اس کے عادی ہیں مسند سے اٹھ کر انہوں نے بہت بڑپن کے ساتھ میری آگوانی کی خیریت پوچھی اور اس تکلیف کے لیے میرا شکریہ ادا کرنے کے لیے عطر اور پان سے میری توجہ کی تب وہ مجھے اپنی گڑھی کی سیر کرانے چلے جس نے کسی زمانے میں ضرور آصف الدولہ کو جنج کیا ہوگا مگر اس وقت بہت ٹوٹی پھوٹی حالت میں تھی یہاں کے ایک ایک روڑے پر کنور صاحب کو ناس تھا ان کے خاندانی بڑپن اور روب داب کا ذکر ان کی زبان سے سن کر وشواس نہ کرنا اسمبھو تھا ان کا بیان کرنے کا ڈھنگ یقین کو مضبوط کرتا تھا اور ان کی کہانیوں کے صرف پاسبان ہی نہ تھے بلکہ وہ ان کے ایمان کا حصہ تھیں جہاں تک ان کی شکتی میں تھا انہوں نے اپنی آن نبھانے میں کوئی کسر نہ رکھی تھی کنور سجن سنگھ خاندانی رئیس تھے ان کی ونش پرمپرا یہاں وہاں ٹوٹتی ہوئی انت میں کسی مہاتما رشی سے جا کر مل جاتی تھی انہیں تپسیا اور اور بھکتی یوگ ان پر کوئی دعویٰ نہ تھا تھا لیکن اس کا گرو انہیں اوشیہ کہ وہ ایک رشی کی سنتان ہیں پرکھوں کے جنگلی کارنامے بھی ان کے لیے گرو کا کچھ کم کارن نہ تھے اتہاس میں ان کا ذکر کہیں نہ ہو مگر خاندانی بھاٹ نے انہیں امر بنانے میں کوئی کسر نہ رکھی تھی اور اگر شبدوں میں کچھ طاقت ہے تو یہ گڑھی روہتاس یا کالنجر کے قلعوں سے بھی آگے بڑھی ہوئی تھی کم سے کم پراچینتا اور بربادی کے بہائے لکشنوں میں تو اس کی مثال مشکل سے ہی مل سکتی تھی کیونکہ پرانے زمانے میں چاہے اس محاصروں اور سرنگوں کو ہے سمجھا جاتا ہو لیکن اس وقت وہ چوٹیوں اور دیمکوں کے حملوں کا بھی سامنا نہ کر سکتی تھی کنور سجن سنگھ سے میری بھیٹ بہت سنکشپت تھی لیکن اس دلچسپ آدمی نے مجھے ہمیشہ کے لیے اپنا بھکت بنا لیا بڑا سمجھدار معاملے کو سمجھنے والا اور دور درشی آدمی تھا آخر مجھے اس کا بن پیسوں کا غلام بننا پڑا برسات میں سریو ندی زور شور کے ساتھ چڑھی کہ ہزاروں گاؤں برباد ہو گئے بڑے بڑے تناور درخت تنکوں کی طرح بہتے چلے جاتے تھے چار پائیوں پر سوتے ہوئے بچے اور عورتیں کھوٹے پر بندھی ہوئی گائے اور بیل اس کی گرجتی ہوئی لہروں میں سما گئے کھیتوں میں ناؤ چلتی تھی شہر میں اڑتی ہوئی خبریں پہنچیں سہایتا کے پرستاؤ پاس ہوئے سینکڑوں نے سہانوبھوتی اور شوق کے ارجنٹ تار جلے کے بڑے صاحب کی سیوا میں بھیجے ٹاؤن ہال میں قومی ہمدردی کی پرشور سدائیں اٹھیں اور اس ہنگامے میں باڑھ پیڑتوں کی درد بھری پکاریں دب گئیں سرکار کے کانوں میں فریاد پہنچی ایک جانچ کمیشن تعینات کیا گیا زمینداروں کو حکم ہوا کہ وہ کمیشن کے سامنے اپنے نقصانوں کو وستار سے بتائیں اور ان کے ثبوت دیں شیورام پور کے مہاراجہ صاحب کو اس کمیشن کا سبھاپتی بنایا گیا زمینداروں میں ریل پیل شروع ہوئی نصیب جاگے نقصان کے تخمینے کا فیصلہ کرنے میں کاویہ بدھی سے کام لینا پڑا صبح سے شام تک کمیشن کمیشن کے سامنے ایک جمگھٹ رہتا آنریبل مہاراجہ صاحب کو سانس لینے کی فرصت نہ تھی دلیل اور شہادت کے نام پر کا کام کرنے اور خوشامت سے کام کیا جاتا مہینوں یہی کیفیت رہی ندی کنارے کے سبھی زمیندار اپنے نقصان کی فریادیں پیش کر آئے اگر کمیشن سے کسی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا تو وہ کنور سجن سنگھ تھے ان کے سارے موزے موجے سریو کے کنارے پر تھے اور سب تباہ ہو گئے تھے گڑھی کی دیواریں بھی ان کے حملوں سے نہ بچ سکی مگر ان کی زبان نے خوشامت کرنا سیکھا ہی کب تھا اور یہاں اس کے بغیر رسائی مشکل تھی چنانچہ وہ کمیشن کے سامنے آ نہ سکے میاد ختم ہونے پر کمیشن نے رپورٹ پیش کی باڑھ میں ڈوبے ہوئے علاقوں میں لگان کی عام معافی ہو گئی رپورٹ کے مطابق صرف سجن سنگھ وہ بھاگیہ شالی زمیندار تھا جن کا کوئی نقصان نہیں ہوا تھا کنور صاحب نے رپورٹ سنی مگر ماتھے پر بل نہ آیا ان کے آسامی گڑھی صحن میں جمع تھے یہ حکم سنا تو رونے دھونے لگے تب کنور صاحب اٹھے اور بلند آواز میں بولے میرے علاقے میں بھی معافی ہے ایک کوڑی لگان نہ لیا جائے میں نے یہ واقعہ سنا تو خود بخود میری آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے بے شک یہ وہ آدمی ہیں جو حکومت اور اختیار کے طوفان میں جڑ سے اکھڑ جائے گا مگر جھکے گا نہیں وہ دن بھی یاد رہے گا جب ایودھیا میں ہمارے جادو سا کرنے والے کبھی شنکر کو راشٹر کی اور سے بدھائی دینے کے لیے شاندار جلسہ ہوا ہمارا گورو ہمارا جوشیلا شنکر یورپ اور امریکہ پر اپنے کاوے کا جادو کر کے واپس آیا تھا اپنے کمالوں پر گھمنڈ کرنے والے یورپ نے اس کی پوجا کی تھی اس کی نے براؤننگ اور شیلی کے پریمیوں کو بھی اپنی وفا کا پابند نہ رہنے دیا اس کی جیون سدھا سے یورپ کے پیاسے جی اٹھے سارے سبھی سنسار نے اس کی کلپنا کی اڑان کے آگے سر جھکا دیا اس نے بھارت کو یورپ کی نگاہوں میں اگر زیادہ نہیں تو یونان اور روم کے پہلو میں تو بٹھا ہی دیا تھا جب تک وہ یورپ میں رہا دینک اخباروں کے پنے اس کی چرچا سے بھرے رہتے تھے یونیورسٹیوں اور ودوانوں کی سبھاؤں نے اس پر اپادھیوں کی موسلا دھار ورشا کر دی کا وہ پدک جو یورپ والوں کو پیارا سپنا اور زندہ آرزو ہے وہ پدک ہمارے پیارے زندہ دل شنکر کے سینے پر شوبھا دے رہا تھا اور اس کی واپسی کے بعد آج انہیں راشٹری بھاوناؤں کے پرتی شردھا پرکٹ کرنے کے لیے ہندوستان کے دل اور دماغ ایودھیا میں جمع تھے اسی ایودھیا کی گود میں شری رام چندر کھیلتے تھے اور یہیں انہوں نے والمیکی کی جادو بھری لیکھنی کی پرشنسا کی تھی اسی ایودھیا میں ہم اپنے میٹھے کوی شنکر پر اپنی محبت کے پھول چڑھاتے آئے تھے اس راشٹری کرتویہ میں سرکاری حکام بھی بڑی ادارتا پوروک ہمارے ساتھ سملت تھے شنکر نے شملہ اور دارجلنگ کے فرشتوں کو بھی ایودھیا میں کھینچ لیا تھا ایودھیا کو بہت انتظار کے بعد یہ دن دیکھنا نصیب ہوا تھا جس وقت شنکر نے اس وراٹ پانڈال میں پیر رکھا ہمارے ہردے راشٹریہ گورو اور نشے سے متوالے ہو گئے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ہم اس وقت کسی ادھک پوتر ادھک پرکاشوان دنیا کے بسنے والے ہیں ایک کھڑ کے لیے افسوس ہے کہ صرف ایک کھڑ کے لیے اپنی گراوٹ اور بربادی کا خیال ہمارے دلوں سے دور ہو گیا جے جے کی آوازوں نے ہمیں اس طرح مست کر دیا جیسے مہور ناک کو مگن کر دیتا ہے ایڈریس پڑھنے کا گورو مجھے پراپت ہوا تھا سارے پنڈال میں خاموشی چھائی ہوئی تھی جس وقت میری زبان سے یہ شبد نکلے اے راشٹر کے نیتا اے ہمارے آدھیاتمک گرو ہم سچی محبت سے تمہیں بدھائی دیتے ہیں اور سچی شردھا سے تمہارے پیروں پر سر جھکاتے ہیں یکایک میری نظر اٹھی اور میں نے ایک ہرشٹ پشٹ ہیکڑ آدمی کو تعلقے داروں کی قطار سے اٹھ کر باہر جاتے دیکھا یہ کنور سجن سنگھ تھے مجھے کنور صاحب کی یہ بے موقع حرکت جسے اششتتا سمجھنے میں کوئی بادھا نہیں ہے بری معلوم ہوئی ہزاروں آنکھیں ان کی طرف حیرت سے اٹھیں جلسے کے ختم ہوتے ہی میں نے پہلا کام جو کیا وہ کنور صاحب سے اس چیز کے بارے میں جواب طلب کرنا تھا میں نے پوچھا کیوں صاحب آپ کے پاس اس بے موقع حرکت کا کیا جواب ہے سجن سنگھ نے گمبھیرتا سے جواب دیا آپ سننا چاہیں تو جواب دوں شوق سے فرمائیے اچھا تو سنیے میں شنکر کی کا پریمی ہوں شنکر کی عزت کرتا ہوں شنکر پر گرو کرتا ہوں اور شنکر کو اپنے اور اپنی قوم کے اوپر احسان کرنے والا سمجھتا ہوں مگر اس کے ساتھ ہی انہیں اپنا آدھیاتمک گرو ماننے یا ان کے چرنوں میں سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہوں میں آشچر سے ان کا منہ تکتا رہ گیا یہ آدمی نہیں گھمنڈ کا پتلا ہے دیکھیں یہ سر کبھی جھکتا بھی ہے یا نہیں پورن ماسی کا پورا چاند سریو کے سنہرے فرش پر ناچتا تھا اور لہریں خوشی سے گلے مل مل کر گاتی تھیں فاگن کا مہینہ تھا پیڑوں میں کونپلیں نکلی تھی اور کوئل کوکنے لگی تھی میں اپنا دورہ ختم کر کے صدر لوٹتا تھا راستے میں کنور سجن سنگھ سے ملنے کا چاؤ مجھے ان کے گھر تک لے گیا جہاں اب میں بڑی بے تکلفی کے ساتھ آتا جاتا تھا میں شام کے وقت ندی کی سیر کو چلا وہ پران دائنی ہوا وہ اڑتی ہوئی لہریں وہ گہری نستبدھتا سارا درشیہ ایک آکرشک سہانا سپنا تھا چاند کے چمکتے ہوئے گیت سے جس طرح لہریں جھوم رہی تھیں اسی طرح میٹھی چنتاؤں سے دل امڑا آتا تھا مجھے اونچے کگار پر ایک پیڑ کے نیچے کچھ روشنی دکھائی دی میں اوپر چڑھا وہاں برگد کی گھنی چھایا میں ایک دھونی جل رہی تھی اس کے سامنے ایک سادھو پیر پھیلائے کی ایک موٹی جٹا کے سہارے لیٹا ہوا تھا اس کا چمکتا ہوا چہرہ آنکھ کی چمک کو لجاتا تھا نیلے تالاب میں کمل کھلا ہوا تھا ان کے پیروں کے پاس ایک دوسرا آدمی بیٹھا ہوا تھا جس کی پیٹھ میری طرف تھی وہ سادھو کے پیروں پر اپنا سر رکھے ہوئے تھا اور پیروں کو چومتا تھا آنکھوں سے لگاتا تھا سادھو اپنے دونوں ہاتھ اس کے سر پر رکھے ہوئے تھا کہ جیسے واسنا دھیرے اور سنتوش کے آنچل میں آشرے ڈھونڈ رہی ہو بھولا لڑکا ماں باپ کی گود میں آ بیٹھا تھا ایک وہ جھکا اس کا سر اٹھا اور میری نگاہ اس کے چہرے پر پڑی مجھے سکتا سا ہو گیا یہ کنور سجن سنگھ تھے وہ سر جو جھکنا تک نہ جانتا تھا اس وقت زمین چوم رہا تھا وہ ماتھا جو ایک اونچے منصب دار کے سامنے نہ جھکا جو ایک پرتاپی ویب شالی مہاراجا کے سامنے نہ جھکا جو ایک بڑے دیش پریمی کوی اور دارشنک کے سامنے نہ جھکا اس وقت ایک سادھو کے قدموں پر گرا ہوا تھا گھمنڈ ویراگ کے سامنے سر جھکائے کھڑا تھا میرے دل میں اس درشیہ سے بھکتی کا ایک آویگ پیدا ہوا آنکھوں کے سامنے سے ایک پردہ سا ہٹا اور کنور سجن سنگھ کا آتمک ستر دکھائی دیا میں کنور صاحب کی طرف چلا انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر اپنے پاس بٹھانا چاہا لیکن میں ان کے پیروں سے لپٹ گیا اور بولا میرے دوست میں آج تک تمہاری آتما کے بڑپن سے بالکل بے خبر تھا آج تم نے میرے ہردے پر اس کو انکت کر دیا کہ ویبھو اور پرتاپ کمال اور شہرت یہ سب کھٹیا چیزیں ہیں

کہ گھمنڈ کے پتلے بھی تمہارے پیروں کی دھول کو ماتھے پر چڑھاتے ہیں کنور سجن سنگھ نے مجھے چھاتی سے لگا کر کہا مسٹر واگلے آج آپ نے مجھے سچے گرو کا روپ دکھا دیا اور میں کہہ سکتا ہوں کہ سچا گرو پرارتھنا سے کم نہیں وشواس مانیے مجھے اس وقت ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گرو میں بھی آتمکتا کو پایا جا سکتا ہے آج میرے سر پر گرو کا جو نشہ ہے وہ اب تک کبھی نہ تھا